السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونصلي نسلی اعلی رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ون تھری تھری فائیو ایک نصیحت یاد سن لیجئے جب بھی کوئی چوک ہو جائے گناہ ہو جائے فوراً اس کے پیچھے کوئی نیکی کر لیجئے تو وہ نیکی جو ہے نا وہ چھوٹا گنا ہوگا تو فوراً معاف ہو جائے گا اور بڑا گنا ہوگا تو بار بار نیکی کیجئے بار بار توبہ کیجئے تو بڑا گنا بھی اللہ معاف کر دیں گے فرار میں اللہ فرماتے ہیں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اور ایک نصیحت اور سنیے کہ آپ سے کوئی بڑا گنا ہوا اب جو ہے کسی کسی کو پتا نہیں ہے چپکے سے آپ سے گنا ہو گیا کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کیجیے نہ شوہر کے سامنے نہ بیوی کے سامنے نہ پیر کے سامنے نہ مفتی صاحب کے سامنے نہ کسی شاگرد کے سامنے نہ اپنی سہیلی کے سامنے نہ دوست کے سامنے نہ ماں باپ کے سامنے چپ ہو گئی پتا ہے مجھ سے چپ ہو گئی اب خاموش رہیے خاموش اللہ نے پردہ ڈالا ہے پردہ پڑا رہے گا اس سے توبہ کر لیجئے اور توبہ کر کے جو ہے فوراً نیکیاں کرنی شروع کر دیجئے تو اگلی منزلیں اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا لیکن یہ کہ سب کے سامنے پوچھنا زیادہ متقی بننے کی کوشش نہ کیجیے وہ لوگ چلے گئے جو بہت تھے جو بہت تقوی والے تھے یہ زمانہ زیادہ متقی بن بھی نہیں سکتا آدمی وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں متقی ہوں متقی ہوں نہ وہ اس کا دھوکہ ہے سمجھ گئے آپ اس کے لیے اس کا خیال رکھیں چپ ہو گئی قرآن کا اصول یہ ہے کہ نیکیا کرو نیکیا کرو معافی مانگو توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو وہ چیز پھر ختم ہو جاتی ہے مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد میں ہے کہ اگر تج سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے پیچھے فوراً ہی نیکی کر لو تاکہ وہ برائی تو مٹا دے اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملا کرو اور حدیث میں ہے جب سے کوئی گنا ہو جائے تو اس کے پیچھے پیچھے ہی نیکی کر لیا کر تاکہ اسے مٹا دے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نہیں کیے آپ نے فرمایا ہاں ہاں وہ تو بہترین اور افضل نے کیے ابو یالا میں بھی ہے کہ دن رات کے جس وقت میں کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے نام اعمال میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں یہاں تک کہ ان کی جگہ ویسی ہی نیکیاں ہو جاتی ہیں اگر کہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہوں لیکن چھوٹے بھی تو ہمارے لیے بڑے ہوتے ہیں نا ہمارے چھوٹے بھی بڑے ہیں اس کے لیے آہستہ آہستہ کا پڑھتا رہے تو گنا ہو گیا درسری پڑھ لو استغفار پڑھ لو سبحان اللہ پڑھ لو اللہ اکبر پڑھ لو وضو کر لو صدقہ دے دو نماز پڑھ لو دو رکعت اخلاق سے ملو اچھا کام کرو دو روپیہ صدقہ کر لو تو وہ گناہ کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ ساری روایتیں میں نے تفسیر ابن کثیر جلد تین صفا پانچ سو سترہ سے لی ہے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے یہ نیکی یہ جو پڑھا رہا ہوں اس سے بھی گنا معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں ملتی ہیں پڑھو میرے ساتھ اللہ اکبر کبیرا والحمد الحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا دیکھیے یہ پڑا آسمان کا دروازہ کھل گیا یہ تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے یہی جملہ نکلا تھا بچپن میں سب سے پہلے جو آپ نے بولنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے یہ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اے ہمارے رب ہم نے گناہ کر کے اپنا بڑا نقصان کیا ہے اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جاویں گے اے اللہ ہم کو دوزک کے عذاب سے بچا لے اے اللہ تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کو ہمیں آنکھ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا اے پروردگار دگار آپ نے ہم پر نعمتیں کی ہیں ان کے ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا آمین آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب اللہ